السلام علیکم سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ اینڈ میجرمنٹ اس کورس میں ہم نے بہت سے ایسے موضوعات کے بارے میں بات کی جو آپ کے لیے شاید نئے تھے اور منفرد لیکن ہم نے کوشش کی کہ ان کو دلچسپ بھی بنایا جائے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ٹیسٹنگ میں جہاں اور بہت سے کانسیپٹ استعمال ہوتے ہیں وہاں پہ اسٹیٹسٹکس بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے کیونکہ جب بھی ہم کسی ٹیسٹ کی ریلائبلٹی کی بات کریں یا ویلڈیٹی کی بات کریں اور پھر آئٹم انالیسز کی بھی بات کریں گے تو اس میں اسٹیٹسٹیکل کانسیپٹس اور اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ کا استعمال خاصا ہوتا ہے اور کوئی بھی انڈیکس خواب و ریلائبلٹی کا ہو یا ویلڈیٹی کا وہ ایک اسٹیٹسٹیکل سمبل یا اسٹیٹسٹیکل اماؤنٹ یا ایک نمبر کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اور انہیں نمبرس کی مدد سے ہم ایک ٹیسٹ کو دوسرے ٹیسٹ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اسی طرح سے ہم ایک کرائیٹیرین کے ساتھ ایک پروڈکٹر کو ریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹیسٹ ویلڈ ہے یا نہیں ٹیسٹ کی ریلائبلٹی دیکھنی ہو تو ہم ٹیسٹ کو ایک سے زیادہ دفعہ ایڈمنسٹر کرتے ہیں یا اس کو اپنے ملتے جلتے کسی اور ٹیسٹ کے ساتھ استعمال کر کے دیکھتے ہیں اور اسٹیٹسٹیکل انالیس ہی کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ ریلائبل ہے یا نہیں اور یہ کہ وہ ویلڈ ہے یا نہیں یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس جس کو آپ پڑھتے ہیں اور آپ استعمال کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ وہ صرف ریسرچ میں استعمال ہوتا ہے یا کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ میجرمنٹ میں اور ٹیسٹنگ میں کس حد تک اہمیت رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ ڈیولپمنٹ میں جب ہم نے ٹیسٹ ڈیزائن کرنے ہوتے ہیں پلان کرنے ہوتے ہیں تو جو ہم نے علم مثال کے طور پر ہسٹری آف سائیکولوجی میں یا پرسنالٹی تھیریز میں اور مختلف طرح کے کانسٹیکس میں حاصل کیا تھا وہی ہم استعمال کرتے ہیں ٹیسٹ کی ڈیولپمنٹ پہ کیونکہ ٹیسٹ جو ہے کسی نہ کسی کانسٹیکٹ پر بیس کرتے ہیں کسی نہ کسی کانسیپٹ کو کور کرتے ہیں اور کسی نہ کسی کانٹینٹ ایریا کا احاطہ کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ ایک الگ سے ڈسپلن تو ہے ایک الگ سے ایریا آف اسپیشلائزیشن بھی ہے لیکن اس میں جس علم کا ہم استعمال کرتے ہیں وہ انہی تمام ایریاز پہ یا انہیں تمام کورسز پر مبنی ہے جو کہ آپ پہلے سے سیکھ چکے ہیں یا اب بھی سیکھ رہے ہیں آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے ڈسیزن تھیوری یا ڈسیزن کی یعنی کس طرح سے یہ طے کیا جائے کہ کون سا ٹیسٹ ویلڈ ہے کس مقصد کے لیے ویلڈ ہے اور کیا ہم اس سے وہ نتائج حاصل ہو رہے ہیں جو کہ اگر ہم اس کو استعمال نہ کرتے تو ہمیں حاصل نہ ہو پاتے یعنی ٹیسٹ کو استعمال نہ کرنے سے ٹیسٹ کو استعمال کرنا بہتر ہے یا کہ نہیں اس سے پہلے تھوڑا سا ایک دفعہ پھر ہم دیکھتے ہیں ویلڈیٹی کی جانب ویلڈیٹی ہم نے کہا تھا کہ اس چیز کا نام ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ کوئی ٹیسٹ آیا وہ سب کچھ میجر کر رہا ہے جس کے لیے اس کو بنایا گیا یا نہیں that is whether the test what it suppose to be measuring or not if it is not measuring what it is suppose to measure then it is not a valid test چنانچہ ایک ٹیسٹ کا انتخاب کرتے بہت ضروری ہے کہ وہ ایک ویلڈ ٹیسٹ ہو اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہ ایک ریلائبل ٹیسٹ ہو لیکن یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ کتنا ویلڈ ہونا ضروری ہے how much valid is actually considered valid validity کا انڈیکس کتنا ہونا چاہیے کتنا کوفیشنٹ آف ویلڈیٹی ہوگا تو ہم کسی ٹیسٹ کو ویلڈ سمجھیں گے لیکن ریسرچ سے ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ ویلڈیٹی کے انڈیکس کا سائز اس کا میگنیٹیوڈ اتنا اہم نہیں ہے جتنا کہ ریلائبلٹی کی صورت میں ریلائبلٹی کے انڈیکس یا کوفیشنٹ کا میگنیٹیوڈ ریلائبلٹی میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جتنا زیادہ کوفیشنٹ آف ریلائبلٹی ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم ٹیسٹ کو ریلائبل سمجھیں گے لیکن ویلڈیٹی میں ہم صرف میگنیٹیوڈ آف کوفیشنٹ پہ ایمفسائز نہیں کر رہے ہم صرف یہ نہیں چاہ رہے کہ ٹیسٹ کے کوفیشنٹ آف ویلڈیٹی کا سائز بہت زیادہ ہو ہاں اس کا سائز اہمیت رکھتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ یہ کہ کیا ویلڈیٹی کا انڈیکس یا ویلیڈیٹی کا کوفیشنٹ سگنیفیکینٹ ہے یا نہیں یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر اسٹیٹسٹیکل کانسیپٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس بات کی کیا پرابیبلٹی ہے کہ جس چیز کو ہم جس انڈیکس کو یا کوفیشنٹ کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کو شو کر رہا ہے آیا وہ بائی چانس ہمارے پاس آیا ہے یا سچ مچ اس ٹیسٹ کی ویلڈیٹی اتنی ہی ہے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم ٹیسٹ کا انتخاب کرتے ہیں اور کسی بھی ٹیسٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ہم ویلڈیٹی انڈیکس کی جانب یا کوفیشنٹ آف ویلڈیٹی کی جانب دیکھتے ہیں اور جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کس حد تک ویلڈ ہے we will not use a test in at least three situation if the information regarding test validity validity ویلڈیٹیبل یعنی تو اتنا ایکسپٹیبل نہیں ہوگا and thirdly information regarding the validity of the test is contradictory کچھ سورسز سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ ٹیسٹ ویلڈ ہے کچھ سے مشکوک قسم کی انفارمیشن آ رہی ہے کچھ ریسرچ سے بات پتا چلتی ہے کہ ٹیسٹ اتنا ویلڈ نہیں ہے جتنا کیا اس کا انڈیکس ظاہر کر رہا تھا اور کچھ انفارمیشن ایسی بھی آتی ہے جو اس کو مزید ڈاؤٹ فل بنا دیتی ہے اور اس انفارمیشن کے مطابق وہ ٹیسٹ ویلڈ ہے ہی نہیں اگر ہے بھی تو ویلڈیٹی اس کی بہت ویک ہے اور اس کا میگنیٹیوڈ بہت چھوٹا ہے ہم آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی ٹیسٹ کی ویلڈیٹی کسی بھی وجہ سے مشکوک ہے یا اس کے بارے میں انفارمیشن موجود نہیں ہے یا موجود انفارمیشن کے مطابق ویلیڈیٹی بہت کم درجے کی ہے بہت ویک ہے تو ہم اوائڈ کریں گے اس ٹیسٹ کو استعمال کرنا ہم کوشش کریں گے کہ اس کی بجائے ہم کسی اور ٹیسٹ کو استعمال کریں لیکن جیسے کہ ہم ابھی کہہ رہے تھے ویلیڈیٹی کا میگنیٹیوڈ اہمیت رکھتا ہے لیکن اس سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ جو بھی میگنیٹیوڈ ہمارے پاس موجود ہے جو بھی کوفیشنٹ آف ویلڈیٹی ہمارے پاس موجود ہے وہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے تھوڑا سا آپ اپنے اسٹیٹسٹیکل نالج کو ذہن میں لائے آپ کو معلوم ہوگا کہ سگنیفیکینس لیول سے کیا مراد ہے پرابلٹی ہم جانتے ہیں کسی چیز کی لائٹلیہڈ کا نام ہے پرابلٹی کی ویلو ہمیشہ ون اور لیس دین ون ہو سکتی ہے it can not be more than one اکثر ہم بات کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ جی ففٹی ففٹی پرابلٹی ہے یہ ہم جب کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اپنے ذہن میں کسی اسٹیٹسٹیکل نالج کو رکھتے ہوئے نہیں کہہ رہے ہوتے ہم یوں ہی کہہ رہے تھے کہ ففٹی ففٹی پرابلٹی ہے پرابلٹی اگر ہم بات کریں تو that is out of one it is a fraction of one جب ہم ففٹی ففٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پرسینٹیج کی بات کر رہے ہیں ہم چاہیں تو پرابلٹی کو پرسینٹیج میں کنورٹ کر سکتے ہیں ایک میں سے آنے والی ویلو کو اگر آپ سو سے ضرب دے دیں گے تو خود بخود وہ پرسینٹیج میں تبدیل ہو جائے گی یعنی اگر کسی چیز کی پرابلٹی مثال کے طور پہ ہیڈ اور ٹیل کی پرابلٹی ففٹی ففٹی ہے جس کو ہم ففٹی پرسینٹ اور ففٹی پرسینٹ کہتے ہیں تو پرابلٹی کے ٹرمز میں وہ پوائنٹ فائیو اور پوائنٹ فائیو ہوگی پرسینٹیج میں اگر ہم بات کرنا چاہیں تو ہم اس کو سمپلی ملٹیپلائی کر دیں گے اور ہمارے پاس پرسنٹیج آ جائے گی اس بات کو دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں سگنیفیکنس لیول کا کانسیپٹ جائے جب ہم سگنیفیکنس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پی پوائنٹ زیرو فائیو یا پوائنٹ زیرو ون یا point one zero point one zero سے مراد ہے کہ ایک میں سے پوائنٹ ون زیرو چانس ہو سکتا ہے کہ میری جو فائنڈنگز ہیں وہ بائی چانس آ گئی ہو یا آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں بالکل سمپل طریقے سے بات بتانا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ out of one point one zero chance ہے کہ میں جو دعویٰ کر رہی ہوں یا کسی ٹیسٹ کی ویلڈیٹی کے بارے میں جو چیز میں کہہ رہی ہوں اس میں ایک میں سے پوائنٹ ون زیرو غلطی کا چانس بھی ہے لیکن point nine zero I am confident I am sure کہ یہ بات ایسے ہی ہے یہ ویلڈیٹی اتنی ہی ہے جتنی کہ میں نے کہا یا جتنی کہ میری ریسرچ سے ایویڈینس سامنے آئی چنانچہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ویلڈیٹی کی جس لیول کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ سگنیفیکینٹ ہونا چاہیے کتنا سگنیفیکینٹ ہونا چاہیے یہ ڈپینڈ کرے گا کہ ہمارے لیے کیا لیول ایکسپٹیبل ہے عام طور پہ ہم سوشل سائنس میں پوائنٹ زیرو فائیو کو بھی ایکسپٹیبل سمجھتے ہیں پوائنٹ زیرو ٹو کو بھی جتنی زیادہ سینسیٹیو موضوع کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہوگی اتنا ہی زیادہ ہم چاہیں گے یہ سگنیفیکینس لیول ہائر ہو یعنی غلطی کا چانس کم ہو درست ہونے کا چانس زیادہ ہو تو اگر پوائنٹ زیرو زیرو آپ کی لیول آ جاتا ہے یا پوائنٹ زیرو ون یا پوائنٹ زیرو زیرو ون اس کا مطلب ہے کہ خاصی زیادہ لیول اس کی سگنیفیکینس کی ہے اور غلطی کا چانس بہت کم ہے اور ہمارا کانفیڈینس جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے بہت سے ریسرچرز نے اور جو ایکسپرٹس ہیں ٹیسٹنگ میں انہوں نے اس چیز کے بارے میں لکھا ہے کہ ویلڈیٹی کا سائز کیا ہونا چاہیے اور اس کی سگنیفیکینس کیسی ہونی چاہیے اور سیگنیفیکینس کے مطابق there are no hard and fast rules about how large validity coefficient must be to be meaningful in practice one rarely sees a validity coefficient larger than point six zero and validity coefficients in the range of point point three zero to four zero are commonly considered یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہی کبھی ایسا ہو کہ کسی ٹیسٹ کی ویلڈیٹی ہمیں پوائنٹ ایٹ زیرو یا پوائنٹ نائن زیرو یا پوائنٹ نائن فائیو ملے جبکہ ہم ریلائبلٹی کو اگر ہم یاد کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ ریلائبلٹی کی میگنیٹیوڈ زیادہ ہوگی جتنا بڑا کوفیشنٹ ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم ریلائبلٹی کو سمجھیں گے تو اگر کوئی ٹیسٹ پوائنٹ ایٹ پہ یا پوائنٹ ایٹ فائیو پہ ریلائبل ہے تو ہم کہیں گے کہ بہت ریلائبل ٹیسٹ ہے دوسری جانب ہم ویلیڈیٹی میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنی زیادہ تو ہم توقع ہی نہیں کرتے کہ ویلڈیٹی ہوگی اور عام طور پہ پوائنٹ سکس سے یا پوائنٹ سیون سے زیادہ تو ویلڈیٹی جو ہے ہمیں شاید دکھائی نہیں دے گی اور بہت سے ٹیسٹوں میں پوائنٹ تھری اور پوائنٹ فور زیرو یہ بھی ویلڈیٹی کا میگنیٹیوڈ اگر ہوگا تو ایکسپٹیبل ہوگا اور جیسے کہ ہم نے پہلے کہا ضروری یہ ہوگا کہ پوائنٹ تھری ہو یا پوائنٹ فور ہو یا پوائنٹ فائیو جو بھی ویلڈیٹی کا کوفیشنٹ ہو اس کو سگنیفیکنٹ ہونا چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ ویلڈیٹی کا کوفیشنٹ اگر پوائنٹ تھری بھی ایکسیپٹیبل ہے پوائنٹ فور بھی پوائنٹ سکس سیون سے زیادہ ہم کہتے ہیں کہ ملے گا ہی نہیں تو کس طرح سے یہ طے کیا جائے گا کہ کتنی ویلڈیٹی ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی کیا سبھی ٹیسٹ میں پوائنٹ تھری اور پوائنٹ تھری فائیو یا پوائنٹ فور ایک ایکسپٹیبل ویلو ہوگی یا ایسا ہے کہ کچھ سچویشن میں اور کچھ حالات میں اور کچھ مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے ٹیسٹ میں ہم چاہیں گے کہ پوائنٹ سکس یا پوائنٹ سیون ویلڈیٹی ہمارے پاس آ جائے اور کچھ میں ہم کم کے اوپر بھی اگریمنٹ کر لیں گے یقیناً ایسا ہی ہے the choice of test certain validity index will depend upon the purpose of the test purpose for which is to be used کچھ میں ہم ویلڈیٹی کے لیے بہت اسٹرینجنٹ بہت اسٹرکٹ قسم کے اسٹینڈرڈ استعمال کرتے ہیں اور ہم ایک سرٹن لیول سے کم ویلڈیٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے جبکہ کچھ سچویشن میں ہمیں زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ انڈیکس ویلڈیٹی کا جو تھا وہ پوائنٹ تھری تھا یا فور تھا یا پوائنٹ فور فائیو یا فائیو مثال کے طور پہ اگر ہم کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشنس کی بات دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے خاص طور پہ جب بی ایس میں ایڈمیشنس ہو رہے ہوتے ہیں تو عام طور پر ایک ایڈمیشن ٹیسٹ لیا جاتا ہے بہت سی جگہوں پر تو اس ایڈمیشن ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کو ڈٹرمن ہی نہیں کیا جاتا محض ایک اندازہ ہوتا ہے کہ جس ٹیسٹ کو ہم ویلیڈیٹی کے ویلڈ سمجھتے ہوئے استعمال کر رہے ہیں وہ ویلڈ ہی ہوگا اور اگر بہت سی جگہوں پہ جہاں پہ اس کی ویلیڈیٹی میجر بھی کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رولس نہیں استعمال کیے جاتے کہ ضرور پوائنٹ سیون ویلڈیٹی ہوگی تو تبھی استعمال کیا جائے گا بس اتنا کافی ہے کہ ٹیسٹ ویلڈ نکل آیا پوائنٹ تھری تھا یا پوائنٹ فور ویلڈیٹی تھی اس سے ہمیں اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا ایڈمیشنس کے وقت استعمال ہونے والے ٹیسٹ کو جب ہم استعمال کرتے ہیں اور اگر فرض کیا وہ اتنا زیادہ ویلڈ نہیں ہے تو اتنا زیادہ نقصان یا اس کے کوئی ڈراسٹک قسم کے کانسیکوینس ہونے کا امکان نہیں ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ٹیسٹ زیادہ ویلڈ نہیں تھا تو بہت سے لوگ جو سلیکٹ ہو سکتے تھے وہ سلیکٹ نہیں ہوئے اور بہت سے لوگ جن کو ریجیکٹ ہو جانا چاہیے تھا وہ ریجیکٹ نہیں ہوئے اور کسی وجہ سے سلیکٹ ہو گئے ٹیسٹ میں کچھ ایسی خامی تھی یا اس کی پروڈکٹیو ابلیٹی اتنی زیادہ نہیں تھی یا وہ اتنا زیادہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہا تھا جاننے والوں میں اور نہ جاننے والے اسٹوڈینٹس میں ایسے اسٹوڈینٹس میں جو ایک سبجیکٹ میں سچ مچ بہت اچھے تھے اور ایسے جو بہت کم اچھے تھے یا شاید ان سے بہتر اسٹوڈینٹس موجود تھے تو زیادہ سے زیادہ جو اس کا نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ جو مستقبل میں بہت اچھی پرفارمنس اسی کورس میں دکھا سکتے تھے ان کو ایڈمیشن نہیں ملا اور ایسے اسٹوڈینٹس جو محض میڈیوکر تھے یا ایوریج قسم کی پرفارمنس دکھا سکتے تھے ان کو ایڈمیشن مل گیا but there are situation in which this type of a flaw or error can have very very serious consequence think of a situation where you have to select a fighter pilot a commercial pilot and pilots cardiac surgeon یہ لوگ اگر آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں تو آپ کو جاننے والے میں اور نہ جاننے والے میں تمیز کرنے کی بہت ضرورت ہے ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ ایک فائٹر پائلٹ کی جگہ پہ کوئی ایسا شخص آ جائے جو جہاز اڑانا ابھی اچھی طرح سے نہیں جانتا یا ایک کمرشل پائلٹ کی ذمہ داری ایک ایسے شخص کو دے دی جائے جو کہ ابھی مکمل پائلٹ بنا ہی نہیں یا اس کے اسکل میں کوئی فلوز رہ گئے ہیں یا کسی ایسے شخص کو سرجری کے لیے بلا لیا جائے جو کہ ابھی سرجری کا ماہر ہے ہی نہیں تو اس طرح کی سچویشن میں ہم بہت strict clear cut stringent hard and fast rule استعمال کریں گے اور ہمارا ٹیسٹ کی ویلڈیٹی کا اسٹینڈرڈ بھی بہت اسٹرکٹ ہوگا اور ہم بالکل بھی تھوڑا سا بھی چانس ایرر کا نہیں رکھنا چاہیں گے you would like to be hundred percent sure whereas in case of to university program you would perhaps not like to be and we will not feel that it is hundred percent to select the right person لیکن جہاں پہ ایک ذمہ داری کی ایک ریسپانسبلٹی کی بات ہے وہاں پہ ہم ہنڈریڈ پرسینٹ شور ہونا چاہیں گے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو ٹیسٹ کی اپنی ویلڈیٹی جو کہ شروع میں متعین کی گئی وہ اہمیت رکھتی ہے اور دوسری جانب وہ مقصد جس کے لیے ٹیسٹ کو استعمال کیا جائے گا مقصد کے حساب سے ہم یہ تعین کریں گے کہ ہمیں کتنی ویلڈیٹی درکار ہے یوں تو آئیڈیلی کسی بھی ٹیسٹ کا ویلیڈیٹی انڈیکس ہائی ہونا چاہیے جتنا اچھا ہو سکتا ہے اتنا ہی بہتر ہے لیکن کچھ سچویشن میں ہم اس چیز کو چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن کچھ سچویشن میں ہم اس کو قطن نظر انداز نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ وہ ٹیسٹ ریلائبل بھی ہو اسی طرح کی ایک اور سچویشن کے بارے میں سوچیے آپ ایک فورینزک سچویشن میں جہاں پہ اہم قسم کی ایویڈینس اور ٹیسٹ کا سوال ہے آپ لائی ڈیٹیکٹر استعمال کر رہے ہیں آپ کا لائی ڈیٹیکٹر کام نہیں کر رہا یعنی کبھی وہ آپ کو صحیح ریزلٹس بتا بھی سکتا ہے کبھی نہیں بھی بتاتا اتنا ریلائبل بھی نہیں ہے اور جن چیزوں کی مدد سے وہ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں ان کو بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہا اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ویلڈ انسٹرومینٹ نہیں ہے آپ ایک ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں اس کی بجائے جو کہ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ کوئی شخص واقعی ایک مثال کے طور پہ ایک کلر تھا انٹینشنل کلر تھا مرڈرر تھا یا کہ وہ مینٹلی ال تھا اس وجہ سے اس نے ایسا کیا آپ کا ٹیسٹ اگر ویلڈ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک سیریس مجرم کو آپ ٹیسٹ کی مدد سے یہ کہہ دیں کہ وہ ایک مینٹلی ڈسٹربڈ یا مینٹلی ال شخص تھا اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہ سزا نہیں ہونی چاہیے جو کہ دراصل ایک مرڈرر کو ہونی چاہیے جس کا مطلب ہوا کہ ٹیسٹ کے ویلڈ نہ ہونے کی وجہ سے جس شخص کو ہمیں ڈیٹیکٹ کر لینا چاہیے تھا کہ وہ ایک جینوئن مجرم ہے اس کو ہم نے ایک ذہنی مریض کہہ دیا جس کی وجہ سے اس وہ سزا نہ ملی جس کا وہ حقدار تھا دوسری جانب ایک سکس ہے جس نے اپنے وجہ سے کوئی جرم کر دیا لیکن آپ کے ٹیسٹ نے یہ ڈیٹیکٹ نہیں کیا کہ جو مرڈر اس سے ہوا وہ اس کی اس ذہنی کیفیت کے دوران ہوا جس کا مطلب ہوا کہ اس شخص کو ہم کیپٹل پنشمنٹ دے دی گئی کیونکہ ٹیسٹ کے حساب سے معلوم ہوا کہ وہ تو ذہنی مریض نہیں ہے جبکہ وہ در حقیقت ذہنی مریض تھا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسٹرومنٹ کے ویلڈ نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات بہت سیریس قسم کے نتائج ہمارے پاس آ سکتے ہیں جن کو ہم اوائڈ کرنا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے ٹیسٹ کا ویلڈ ہونا ضروری ہے لیکن جیسے کہ ہم نے کہا کہ ویلڈ ہونے سے بھی زیادہ شاید یہ ضروری ہے کہ ٹیسٹ جو ہے اس کی ویلڈیٹی سگنیفیکینٹ ہو جتنی بھی ویلڈیٹی ہے کوریلیشن کی جتنی بھی ویلیو ہے اس کی سگنیفیکینس جو ہے وہ قابل قبول یا ایکسیپٹیبل ہونی چاہیے مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹیکسٹ بک میں کیا لکھا ہے انستاسی اور اربینا کے مطابق the obtained correlation of course should be high enough to be statistically significant at some acceptable level such as the point zero one or point zero five levels یعنی اس سے تو کسی کو بھی انکار نہیں کہ ویلڈیٹی کی اماؤنٹ یا اس کے میگنیٹیوڈ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اچھا ہے لیکن اس کو ایک ایکسپٹیبل لیول کے اوپر سگنیفیکینٹ ہونا چاہیے جیسے کہ پوائنٹ زیرو ون یا پوائنٹ زیرو فائیو مزید کہتے ہیں in other words before drawing any conclusion about the validity of a test we should be reasonably certain that the obtained validity coefficient could not have risen through chance fluctuation of sampling from a population correlation of zero یعنی ہمیں کسی بھی ٹیسٹ کی ویلڈیٹی کے اوپر ٹرسٹ کرنے سے پہلے کانفیڈینٹ ہونے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے دوسرے لفظوں میں کہ ہم اس بارے میں شور ہوں کانفیڈنٹ ہو کہ جو ویلڈیٹی ہمارے پاس آئی ہے وہ بائی چانس نہیں آئی چانس فلکچویشن کی وجہ سے نہیں آئی وہ واقعی ہی جینولی جینوئنلی اور حقیقت میں ریپرزینٹ کر رہی ہے اس پاپولیشن کو اور سیمپل کو جس کے لیے اس کو حاصل کیا گیا تھا اگر سگنیفیکینس کا لیول کم ہوتا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ چانس چانس فلکچویشن کی کی وجہ وجہ سے سے فیکٹرز یہ ویلڈیٹی ہمارے پاس آئی ورنہ یہ ٹیسٹ اتنا ویلڈ نہیں تھا یہیں پہ ایک اور چیز ہمارے سامنے آتی ہے جہاں پہ ٹیسٹ کی ویلڈیٹی اہم ہے وہیں پہ اس بات کا اندازہ کرنا بھی بہت اہم ہے کہ ہمارے جو ڈسیزنس اس ٹیسٹ کی بیسس پہ ہو رہے ہیں اس اس میں میں کس کس حد حد تک تک ایرر انوالوڈ ہے ہم غلطی کر رہے ہیں اس اس میں کس حد تک بات کا امکان ہے کہ جو نتائج اسے خز کیے جا رہے ہیں جس مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اس میں کس حد تک ہم غلط فیصلے بھی کر سکتے ہیں ٹیسٹ ہم جانتے ہیں کہ they are made and they are use for making decisions at can be at individual level be at group level organizational level and institutional level individual level پہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ایپٹیٹیوڈ کی میجرمنٹ کے لیے ایک ٹیسٹ کر دیتا ہے اور اس کی بنا پہ اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے اور اس کے مطابق وہ ایک اپنے لیے تعلیم کا کورس منتخب کر لیتا ہے ادارے کے لیول کے اوپر اچھے ورکرس اور برے ورکرس میں اسکریننگ کی جا سکتی ہے اچھے ورکرز کی سلیکشن کی جا سکتی ہے اس کی بنیاد پہ فیصلے کیے جا سکتے ہیں ان فیصلوں میں ہم کتنے صحیح ہیں اور کتنے غلط اس چیز پہ ویلڈیٹی کا بہت اثر پڑتا ہے ٹیسٹنگ میں ہم ایک اور کانسیپٹ استعمال کرتے ہیں جو کہ اسٹینڈرڈ ایرر آف میجرمنٹ جس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم ایک سرٹن ٹیسٹ کو استعمال کرتے ہوئے کوئی فیصلہ کرتے ہیں کوئی ڈسیزنز لیتے ہیں تو اس میں کس حد تک غلطی کا امکان ہے according to Urbina the error of estimate shows the margin of error to be expect individuals criterion score as a result of the imperfect validity of test یعنی اگر ایک ٹیسٹ کی ویلڈیٹی پرفیکٹ نہیں ہے امپرفیکٹ ہے ویک ہے یا فالٹی ہے تو اس ٹیسٹ کی بنا پہ جب ہم کسی شخص کے بارے میں فیصلے کریں گے ہم یہ طے کریں گے کہ ہم اس شخص کو آج سلیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ٹیسٹ فیوچر کو پرڈکٹ کر رہا ہے کہ وہ کرائٹیرین پہ کیسا پرفارم کرے گا یا ہم کسی شخص کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اس ٹیسٹ کے ریزلٹس کی بنا پہ کیونکہ وہ ٹیسٹ یہ شو کر رہا ہے کہ فیوچر میں کرائٹیرین پہ اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی تو اس میں کس حد تک غلطی کا امکان ہے اس کو اسٹینڈرڈ ایرر آف ایسٹیمیٹ کہا جائے گا ہم جانتے ہیں کہ جب ہم کسی ٹیسٹ کو سلیکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں اسکریننگ کے لیے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کے اسکورس فیوچر میں کرائٹیرین کو پرڈکٹ کر رہے ہیں اگر ہم جاب سلیکشن ہی کی بات لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کچھ ورکرس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ زیوم کیا جا رہا ہے کہ اس ٹیسٹ کی بنا پہ ان کو ہم سلیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ٹیسٹ کو ریلیٹڈ ہے کرائیٹیرین کے ساتھ اور کرائیٹیرین کو ہم کہہ رہے ہیں فیوچر پرفارمنس اگر آپ نے بینکنگ میں بینکرس کو سلیکٹ کیا ہے ایک ٹیسٹ کی بنیاد پر مثال کے طور پہ آپ نے اکاؤنٹنگ کا ایک ٹیسٹ دے دیا اس ٹیسٹ میں اچھی پرفارمنس رکھنے والوں کو آپ نے سلیکٹ کر لیا اور سلیکشن کے وقت آپ نے یہ کہا کہ کیونکہ یہ ٹیسٹ بینکرس کی پروفیشنل پرفارمنس کے ساتھ جو اس کے اور انڈیکس ہیں ان کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے تو وہ کرائیٹیرین ہو گیا فیوچر پرفارمنس اور یہ ٹیسٹ جو ہے یہ پروڈکٹ کر رہا ہے کیا یہ ٹیسٹ واقعی فیوچر پرفارمنس کو پروڈکٹ کر رہا ہے یا اس میں کچھ غلطی کا امکان ہے اگر ہم ان چیزوں کو اپنے ڈسیزن میں سے دیکھنا چاہیں اور ایرر کو ایسٹیمیٹ کرنا چاہیں تو پھر ہم اسٹینڈرڈ ایرر آف ایسٹیمیٹ کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ ایسٹیمیٹ ہے اور ہم صرف ایسٹیمیٹ ہی کر سکتے ہیں ہم ایگزیکٹلی exactly اس کو میجر نہیں کرتے نہ ہی کرنا ممکن ہے کیونکہ ہم ڈیل کر رہے ہیں with human beings and the the error chance of error the individual difference are always there so we can make an estimate we key not be hundred percent sure about it but we can make very very good very very exact estimate formula standard error of estimate کا اس میں دو چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو اور کو ریلیشن کی ویلو کو فارمولے میں آر ایکس وائی اسکوئر سے مراد ہے ایکس اور وائی کی جو کو ریلیشن کی ویلو ہے کو ایس ڈی وائی سے مراد ہے the standard deviation of the criterion score یعنی کرائٹیرین اسکور کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن اگر ہمارے پاس موجود ہو اور ہمارے پاس ٹیسٹ کی ریلائبلٹی ویلڈیٹی کی کوفیشنٹ موجود ہو یعنی ریلیشن موجود ہو تو ہم ان دونوں کو استعمال کرتے ہوئے اسٹینڈرڈ ایرر اور ایسٹیمیٹ کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم کسی ٹیسٹ کو خاص طور پہ کسی اہم مقصد کے لیے کسی کروشل ایشو کے لیے کسی سینسٹیو سیٹنگ کے لیے استعمال کر رہے ہوں تو ہم اس کا ایرر کا بھی ایسٹیمیٹ کر لیں اور پھر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کس حد تک فیوچر ڈیسیزنز میں ہم غلطی کرنے کا چانس رکھتے ہیں اور اس کو کیلکولیٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ اسپیس ہو یہ اندازہ موجود ہو ایک تو یہ کہ اس غلطی کو مد نظر رکھا جائے اس غلطی کے امکان کو مد نظر رکھا جائے اور دوسرے یہ کہ ٹیسٹ کی پلاننگ میں ایڈمنسٹریشن میں اور یوز میں ہم ایسے اسٹیپس لیں کہ اس غلطی کو یا اس ایرر کے امکان کو کم سے کم کیا جا سکے اب ہم آتے ہیں ڈسیزن تھیری کے موضوع کی طرف یا ڈسیزن انالیس ڈسیزن سے مراد ہے فیصلہ انالیس سے مراد ہے اس کا تجزیہ ڈسیزن تھیری یا ڈسیزن انالیس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ڈسیزن کسی ٹیسٹ کی بنا پہ کیا جا رہا ہے وہ درست ہے یا نہیں درست ہے تو کس حد تک درست ہے اور اگر وہ درست نہیں ہے اس میں غلطی کا کیا امکان ہے اور غلطی کو ایسٹیمیٹ کیسے کیا جائے اور غلطی کو کم سے کم کس طرح سے کیا جائے ہم جانتے ہیں کہ خاص طور پہ جب ہم جاب پلیسمنٹس کی بات کریں سلیکشن کی اور اسکریننگ کی بات کریں تو یہ چیز بہت اہم ہو جاتی ہے کیا ہم نے صحیح لوگوں کو سلیکٹ کیا اور کیا ہم نے واقعی غلط لوگوں کو ریجیکٹ کیا یا یوں کہہ لیجیے کہ جو لوگ اس جاب کے لیے سوٹیبل تھے کیا انہیں کو ہی ہم نے سلیکٹ کیا اور جو سوٹیبل نہیں تھے کیا ہم نے صرف انہیں کو ریجیکٹ کیا شاید ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہم جانتے ہیں کہ بہت سی سچویشن میں بہت دفعہ ہم ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کی بنا پہ سلیکٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی سلیکشن کے اور ریجیکشن کے درست فیصلے ہوں لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ سلیکشن کے لیے کوئی ٹیسٹ استعمال نہیں کیا جاتا کئی جگہوں پہ انٹرویوز کر لیے جاتے ہیں کئی لوگ لوگ پیپر کوالیفیکیشن دیکھتے ہوئے اس کو لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں کوئی فارمل ٹیسٹنگ پروسیجرز اور یہ کہ ویلڈ ٹیسٹ استعمال کیے جائیں اکثر جگہوں پہ اس کی کوئی روایت موجود نہیں ہوتی but we see that in all those places where they have not use any test for selection they They still still have have good workers. made the right choice. یعنی ہم ٹیسٹ کو استعمال کرنے کے بغیر بھی صحیح لوگوں کو منتخب کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ کا استعمال کیے بغیر بھی ہم درست یا انسوٹیبل لوگوں کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں ہم نے کوئی ٹیسٹ استعمال نہیں کیا لیکن ہم نے اندازہ کیا کہ سرٹن لوگ جو ہیں وہ اس جاب کے لیے سوٹیبل نہیں ہے اس لیے ہم نے ان کو منتخب نہیں کیا اور ہم نے اندازہ کیا کہ سرٹن لوگ جو ہیں اس جاب کے لیے اچھے ہوں گے کیونکہ ہمیں ان کی باتوں سے یا ان کے کسی رویے سے یا ان کے محض سیری کو دیکھ کے اندازہ ہوا کہ یہ سوٹیبل ہو سکتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات تو محض انفلوئنس کی وجہ سے اور سفارش کی وجہ سے بھی لوگ سلیکٹ ہو جاتے ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ سب برے ہوں ان میں سے کئی لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں اور اچھے ورکرز بھی ثابت ہوتے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ اچھے ورکرز نہیں بھی ثابت ہوتے جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نے ٹیسٹ استعمال نہیں کیا تب بھی ہمارے پاس یہ آپشن موجود تھی اور یہ چانس موجود تھا کہ ہم درست لوگوں کو صحیح جاب کے لیے سلیکٹ کر لیں پھر ہم ٹیسٹ کس لیے استعمال کرتے ہیں اگر ہم ٹیسٹ کو استعمال کیے بغیر ہی لوگوں کو منتخب کر سکتے ہیں اور اس میں بھی غلطی کا زیادہ چانس نہیں تو پھر ٹیسٹ استعمال کرنے کی کیا وجہ ہے ٹیسٹ ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اگر ٹیسٹ ویلڈ ہوگا اگر وہ سچ مچ جاننے والوں میں اور نہ جاننے والوں میں اچھے ورکرز میں اور برے ورکرز میں ڈفرینشیٹ کر سکتا ہوگا تو ہماری سلیکشن میں اگر کوئی غلطی کا چانس ہے تو وہ کم ہوتا جائے گا اگر ہم ایک ٹیسٹ کو کرائیٹیرین اور پرڈکٹر کی آپس کی ریلیشن شپ دیکھنے کے بعد طے کرتے ہیں کہ ہم اس ٹیسٹ کو استعمال کریں گے کیونکہ پروڈکٹر میں اور کرائیٹیرین میں بہت اچھی کوریلیشن پائی جاتی ہے یعنی وہ ٹیسٹ بہت ویلڈ ہے اور اس کی بنا پہ جو پروڈکشن کی جائے گی وہ واقع ہی کرائیٹیرین پر پرفارمنس کو پروڈکٹ کرتی ہوگی تو زیادہ امکان ہے کہ ہم زیادہ اچھے لوگ سلیکٹ کر پائیں گے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم پہلے پچیس میں سے دس اچھے لوگ سلیکٹ کر پائے تھے تو ٹیسٹ استعمال کرتے ہوئے ہم پچیس میں سے پندرہ یا پچیس میں سے بیس یا پچیس میں سے اٹھارہ اچھے لوگ منتخب کر لیں یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ پچیس میں سے اگر ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ ہے اور بہت ویلڈ ٹیسٹ ہے تو پچیس میں سے پچیس لوگ کیا ہم سلیکٹ کر پائیں گے کیا ہم پچیس کے پچیس لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ درست فیصلہ ہی ہوگا کیا جن کو ہم سلیکٹ کریں گے وہ واقعی جینونلی سوٹیبل بیسٹ کینڈیڈیٹس تھے اور جن کو ہم نے ریجیکٹ کیا وہ واقع ہی انسوٹیبل غلط یا کمزور کینڈیڈیٹس تھے شاید ایسا نہیں ہوگا اکثر ہم نے جن لوگوں کو سلیکٹ کیا ان میں سے بھی بعض اوقات ایسے ورکرز نکلتے ہیں جو کہ اچھا پرفارم نہیں کرتے بہت سے لوگ جو ہماری آرگنائزیشن میں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں کسی اور جگہ پہ اسی ہی پوزیشن میں جاتے ہیں اور بہت اچھی پرفارمنس شو کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے ان کو سلیکٹ کر لیا ہوتا تو بہت اچھے ورکر ثابت ہوتے لیکن اسکریننگ کے پروسیس میں وہ لوگ ریجیکٹ ہو گئے انہیں تمام چیزوں کے جائزے کا اور انالیس کا نام ہے ڈسیزن انالیس اور ڈسیزن تھیری اسی کا احاطہ کرتی ہے ڈسیزن تھیری میں بنیادی طور پہ جب بہت سی چیزوں کے علاوہ جس چیز کے اوپر توجہ دی جاتی ہے جو انفارمیشن ہمیں حاصل کرنا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ کیا ہمیں اس سے بہتر نتائج دے رہا ہے جب ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے تھے یعنی اس ٹیسٹ کو استعمال کیے بغیر جو سلیکشن کی گئی تھی اس سلیکشن سے اس سلیکشن کو بہت بہتر ہونا چاہیے جس میں کہ ٹیسٹ کو استعمال کیا گیا اگر ٹیسٹ استعمال کرتے ہوئے بھی اسی طرح کی سلیکشن ہو رہی ہے جیسی کہ بغیر ٹیسٹ کے ہو رہی تھی تو پھر تو ٹیسٹ کو خاص فائدے مند نہیں ہے so when we are talking about this when we are looking at دافٹفلس سرٹن کو کہ ہم اس کے اوپر وقت خرچ کریں پیسہ خرچ کریں ہیومن ریسورس کو استعمال کریں اور اس کی مدد سے لوگوں کو سلیکٹ کریں کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر ہم یہ سب کچھ نہ بھی کرتے اگر ہم اپنا وقت اور پیسہ اور انسانی ایفرٹ کو استعمال نہ کرتے اور محض پرانے طریقے سے لوگوں کو سلیکٹ کرتے تو بھی ایسے نتائج آتے اگر جواب یہ ہے کہ نہیں اس ٹیسٹ سے بہتر نتائج آئیں گے بہتر فیصلے ہوں گے تو ہاں it's worth its while to spend money and effort and time on the use of this test for selection purpose Are we better off using this test and relying on it for selection procedures as compared to when we selected people without using this test? کیا اس ٹیسٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بہتر طریقہ ہے بنسبت اس وقت کے جبکہ ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے تھے اور finally is our success rate better after employing this test than we did without it جب ہم نے اس ٹیسٹ کو استعمال کیا تو کیا ہمارا سکسیس ریٹ اس سے بہتر ہے جب ہم نے ٹیسٹ کو استعمال نہیں کیا تھا سکسیس ریٹ سے مراد یہ ہے کہ کیا ہم نے وہ لوگ منتخب کر لیے جو کہ اچھے پرفارمر ثابت ہوں گے کیا ہم نے اس ٹیسٹ کی بنیاد پہ جو لوگ لیے تھے اور جن کو ریجیکٹ کیا تھا ان کی پرفارمنس مستقبل میں وہی رہی جو کہ اس ٹیسٹ نے پرڈکٹ کی کیا ریجیکٹ ہونے والے لوگ فیلئر ہی ثابت ہوئے اور سلیکٹ ہونے والے لوگ سکسیسفل ہی ثابت ہوئے اگر ایسا ہی ہے تو ہاں ہم یہ ٹیسٹ استعمال کریں گے جب ہم اس طرح کی انفارمیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں یعنی اس ٹیسٹ کو استعمال کرنے سے پہلے کیا سچویشن تھی اور اس کو استعمال کرتے ہوئے کیا فائدے حاصل ہو رہے ہیں تو we are talking about two things we are talking about the base rate and the hit rate of the test یعنی ایک ٹیسٹ کے نتائج اور اس کے استعمال سے حاصل ہونے والے فوائد کے حوالے سے ہم دو چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں بیس ریٹ کا اور ہٹ ریٹ کا بنیادی طور پہ بیس ریٹ سے مراد یہ کہ جب ہم نے اس ٹیسٹ کو استعمال نہیں کیا تھا اس وقت ہمارے پاس کس طرح کے نتائج تھے اس وقت ہمارے فیصلے کس طرح کے تھے کیپٹن سکوزو نے اس کو بہت اچھی طرح سے ڈسکرائب کیا ہے in decision analysis proportion of people expected to succeed on a criterion if they are chosen at random یعنی اگر ٹیسٹ کو استعمال نہ کیا جائے اور ایٹ رینڈم ہی لوگوں کو منتخب کر لیا جائے تو اس وقت کیا ریٹ ہوگا اس بات کا کہ ہم نے اچھے کینڈیڈیٹس منتخب کر لیے کیونکہ پھر پھر ہی ہم اس کا موازنہ کریں گے کہ جب ہم نے اس ٹیسٹ کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو سلیکٹ کیا تو ہمارے فیصلے کس قسم کے تھے would be good workers or professionals can be chosen on the basis of other information available. For example, previous grades or reports. ہم جانتے ہیں کہ سچویشن ایسی ہوتی ہیں جس میں ٹیسٹ بعض اوقات سلیکشن کے لیے موجود نہیں ہوتا اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ٹیسٹنگ استعمال کی جائے بہت سے ادارے ایسے ہیں جو کہ اس میں ایز این آرگنائزیشن بلیو ہی نہیں کرتے کہ ایڈمیشن کے وقت ایک نیا ٹیسٹ دیا جائے یا سلیکشن کے وقت ایک نیا ٹیسٹ دیا جائے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پچھلے بارہ چودہ سولہ اٹھارہ سال کی جو ایجوکیشن ہے لوگوں کی اسی کو ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ہم طے کر سکتے ہیں کون لوگ اچھے ورکر ثابت ہوں گے اور کون نہیں اگر آپ نے پچھلے اٹھارہ سالوں میں بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے تو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اگلے سال بھی ویسی ہی کارکردگی دکھائیں گے جس کا یہ مطلب ہوا کہ نئے سرے سے ایک ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں تھی اور آپ نے پچھلی ہی کارکردگی کو پچھلے گریڈ کو دیکھتے ہوئے اور کسی اور طرح کی انفارمیشن کو دیکھتے ہوئے کسی شخص کی کریکولر یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہوئے یا اس کی رپورٹ کو دیکھتے ہوئے آپ نے لوگوں کو سلیکٹ کر لیا تو جب آپ نے ٹیسٹ دے کے سلیکٹ کیا اس سے پہلے جب آپ بغیر ٹیسٹ کے سلیکٹ کرتے تھے تو سکسیس کا کیا ریٹ تھا اچھے ڈسیزنس کا کیا ریٹ تھا اس کو ہم بیس ریٹ کہتے ہیں بیس ریٹ ہمارے پاس ہوگا تو ہی ہم سکسیس ریٹ کا اندازہ کر پائیں گے چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ٹیسٹ کی انفارمیشن جب ہم لیتے ہیں اور اس کو سلیکشن پرپزز کے لیے استعمال کرتے ہیں جاب پلیسمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہمیں بیس ریٹ ہونے کی وجہ سے وہ اویلیبل ہونے کی وجہ سے ہمیں کافی مدد مل سکتی ہے دوسری انفارمیشن جو ٹیسٹ کے بارے میں ہمیں چاہیے وہ ہے ہٹ ریٹ یعنی success rate Kaplan and Saccuzzo in test decision analysis the proportion of cases in which a یعنی ایکٹلی کینڈیڈیٹس آپ کے پاس تھے ان کے بارے میں جو آپ نے فیصلے کیے کیا پرپورشن ہے ان فیصلوں کی جو کہ درست ثابت ہوئے جن لوگوں کو آپ نے یہ سمجھ کے سلیکٹ کیا کہ کیونکہ اس پرڈکٹر ٹیسٹ کے اوپر ان کی پرفارمنس اچھی ہے اس لیے کرائیٹیرین پہ بھی اچھی ہوگی ان کی کیا پرپورشن تھی ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جن کو ہم نے ریجیکٹ کیا تھا کہ اس کا فالو اپ کرے تو کیا واقعی ہی وہ ریجیکٹڈ کیسز فیلئر ثابت ہوئے یا کہ نہیں اس کو ہم ہٹ ریٹ کہتے ہیں ہٹ ریٹ کو اکثر پرسینٹیجز کی ٹرم سے بھی بتایا جاتا ہے بنیادی طور پہ یہ ایک پرپورشن ہے لیکن ہم پرسنٹیج میں بتا سکتے ہیں کہ کتنے پرسینٹ کیسز ہمارے جو ہم نے جیسے کہ طے کیا تھا جیسے کہ ان کے بارے میں ہم نے پروڈکٹ کیا تھا ان کے نتائج بھی وہی ہوئے مثال کے طور پہ ہم نے اگر پچاس لوگوں کو سلیکٹ کیا تھا اس میں سے کتنے فیصد لوگ تھے جنہوں نے آگے بھی بہت اچھی کارکردگی دکھائی کیا پچاس لوگوں میں سے پچاس کے پچاس ہی اچھے ورکر ثابت ہوئے یا پچیس فیصد یا تینتیس فیصد یا پینتیس فیصد یا پچہتر فیصد یا سو فیصد اگر ہم نے دیکھا کہ سو کے سو فیصد ہی اچھی پرفارمنس دکھا رہے ہیں اور وہ ویسے ہی ثابت ہوئے جیسا کہ ہم نے کہا تھا تو پھر تو ہمارا ہٹ ریٹ بہت زبردست ہے ہنڈریڈ پرسینٹ اگر ان میں سے نصف اچھے ثابت ہوئے نصف اچھے ثابت نہیں ہوئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچاس پرسینٹ جو ہے ہمارا سکسیس کا ریٹ تھا بہرحال ریٹ جو بھی ہو پچاس فیصد ہو یا تینتیس یا دس فیصد ہٹ ریٹ سے مراد ہے سکسیس کا ریٹ درست فیصلوں کا ریٹ اب یہ جو ساری بات ہم کر رہے ہیں اس کی سب سے زیادہ اپلیکیشن ثابت ہوتی ہے ہمارے سامنے اور اس کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے سلیکشن والی سچویشن میں جہاں کسی جاب کے لیے لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے یا ریجیکٹ کیا جاتا ہے اس طرح کی سچویشن میں اکثر جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ ڈائکٹمس ڈسیزنس ہوتے ہیں dichotomous decisions are the ones in which two outcomes are possible right or wrong yes or no accept reject select reject یعنی کسی ٹیسٹ کو دیکھ کر اس کی بنیاد پر ہم دو میں سے ایک فیصلہ کرتے ہیں یعنی ہم کسی بھی شخص کو اس ٹیسٹ کی پرفارمنس کی بنیاد پر یا سلیکٹ کر لیں گے یا سلیکٹ نہیں کریں گے دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں یا سلیکٹ کر لیں گے اور یا ریجیکٹ کر دیں گے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا کیا واقعی تمام کے تمام ویسے ہی ثابت ہوئے جس کے لیے ان کو سلیکٹ کیا گیا تھا اور ریجیکٹ ہونے والے لوگ کیا سب کے سب ریجیکٹ ہونے کے قابل ہی تھے یا نہیں ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم ایرر کے کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ایرر آف ایسٹیمیٹ موجود ہے اور ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے فیصلوں میں غلطی کا کیا امکان ہو سکتا ہے اس طرح کے ڈیسیجن جب ہم نے ڈائکوٹمس ڈسیزنس کرنے ہوں تو ایک اور چیز جو ہمیں کرنی پڑتی ہے وہ یہ کہ کتنا اسکور ہوگا تو ہم لوگوں کو ریجیکٹ کریں گے اور کتنا اسکور ہوگا تو ہم ان کو سلیکٹ کریں گے کیونکہ ایک ٹیسٹ کے اوپر مثال کے طور پر اس کے سو مارکس ہیں تو کسی بھی شخص کے مارکس زیرو سے لے کے سو تک ہو سکتے ہیں کتنے مارکس والے لوگ سلیکٹ ہوں گے اور کتنے مارکس والے لوگ ریجیکٹ ہوں گے so we have to decide upon certain score below which people will be rejected and above which people will be selected this score is call the cut off score as you know cut off score سے مراد ہے وہ لیول وہ لائن یا وہ اسکور جس سے کم اسکور ہمارے لیے ایکسپٹیبل نہیں ہے اگر کوئی شخص اس سے کم اسکور لے گا تو وہ ہمارے سلیکشن کے دائرے میں شامل نہیں ہوگا اور جو شخص اس کورس کو یا اس سے اوپر اسکور لے گا اس کو ہم سلیکٹ کریں گے اب کٹ آف اسکور ڈپینڈ کرتا ہے ہم آ, کس جگہ کی بات کر رہے ہیں کس مقصد کی بات کر رہے ہیں اور کس ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں سو مارکس والے یا سو میکسیمم اسکور والے ٹیسٹ میں پچاس بھی کٹ آف اسکور ہو سکتا ہے اور بعض صورتوں میں سیونٹی فائیو بھی ہو سکتا ہے یعنی اگر کوئی ایسی چیز ہے کوئی ایسا ٹیسٹ ہے جس کا کانٹینٹ بھی آسان ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ لوگوں کو اس میں سے زیادہ تر چیزیں معلوم ہونی چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ کٹ آف اسکور ذرا زیادہ ہو دوسرے لفظوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ کا اسٹینڈرڈ ذرا سا ہائی ہوگا اور کچھ ٹیسٹ ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ بہت ڈفیکلٹ کانٹینٹ پہ اور بہت کمپلیکس قسم کے کانٹینٹ پہ مبنی ہے اس میں بہت کم لوگ ہیں جو زیادہ اسکور لیتے ہیں تو اس صورت میں کٹ آف اسکور جو ہے وہ کم بھی ہو سکتا ہے but define cut off score cut off score بھی ہو سکتا ہے کوئی اور کٹ آف پوائنٹ پرفارمنس کا بھی ہو سکتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس اسٹینڈرڈ کے مطابق لوگوں کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں بنیادی مقصد جیسے کہ ہم نے کہا بنیادی مقصد یہ ہے to choose right person for the right job پہلا اسٹیپ یہ ہے to choose the right person for the job اس میں فردر پلیسمنٹ کے لیے right person for the right job کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سوٹیبل لوگ جاب کے لیے سلیکٹ ہو جائیں ایک اور چیز جو ہماری کوشش ہونی چاہیے لیکن ہم عام طور پہ اس پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے وہ یہ کہ جو لوگ سوٹیبل تھے جو اچھے ورکرز ہو چکے ہو سکتے تھے وہ ریجیکٹ نہ ہو لیکن عام طور پہ اس بارے میں ہم زیادہ سینسٹیو نہیں ہوتے ہم سے مراد ہے مختلف ادارے جو لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں یا ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں ان کے لیے جو لوگ ریجیکٹ ہو گئے وہ اتنے اہم نہیں ہیں ان کے لیے زیادہ اہمیت یہ بات رکھتی ہے کہ جو لوگ سلیکٹ ہوئے آیا وہ اچھے ورکرز ثابت ہوں گے یا نہیں جو اسکرین آؤٹ ہو گئے ان میں بھی بہت سے اچھے جو ہیں وہ نکل گئے وہ اتنا میٹر نہیں کرتا لیکن اس سے زیادہ یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ جن لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا کہیں ان میں تو ایسے لوگ نہیں گئے جن کو سلیکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا چنانچہ ٹیسٹ اسی احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے کٹ آف اسکور ڈٹرمن کر لیا جاتا ہے anybody below the cut off score is given minus point minus score میں آ جاتے ہیں جو اس سے اوپر اسکور لیتے ہیں وہ پوزیٹو اسکور ہوتے ہیں یا پلس اسکورس اب اگلا سوال یہ اٹھتا ہے ڈسیزن تھری میں اور ڈسیزن ڈیسیزنال میں کہ کیا سب لوگ جن کا پوزیٹو اسکور ہوگا کیا سب کے سب کو سلیکٹ کر لیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک ٹیسٹ سو لوگوں کو دیا اور ان میں سے ساٹھ لوگوں نے وہ ٹیسٹ کر لیا اور اس ٹیسٹ میں پلس کیٹیگری میں آ گئے یعنی کہ وہ پاس ہو گئے کیا ہم ان ساٹھ کے ساٹھ کو سلیکٹ کریں گے اب یہ ڈپینڈ کرے گا اس بات کے اوپر کہ ہمارے پاس کتنی پوزیشنز خالی تھی پہلی بات لیکن اگر ہمارے پاس دس پوزیشنز تھی اور ساٹھ لوگوں نے ٹیسٹ کلیئر کیا تو ڈیفینیٹلی ہمیں کوئی اور معیار یا کوئی اور پیمانہ بھی استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ ہم نے اب اس ساٹھ میں سے دس کو سلیکٹ کرنا ہے بعض سچویشن ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ کے پاس ساٹھ سے زیادہ پوزیشنز تھی لیکن آپ کے پاس ساٹھ لوگ آئے اس میں ایسا ہوگا کہ ساٹھ پوزیشن تو فل ہو جائیں گی باقی دس پھر بھی شاید خالی رہیں سو ڈسیزن پہلا ڈسیزن تو یہ تھا کہ صحیح لوگوں کو منتخب کر لیا جائے اور جو صحیح نہیں ہے ان کی چھانٹی کر دی جائے ان کو ریجیکٹ کر لیا جائے اور اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ جو لوگ سلیکشن کے دائرے میں آ رہے ہیں یا پلس کیٹیگری میں آ رہے ہیں کیا ان سب کو ہم اپنے پاس رکھیں گے یا کہ نہیں how good a test is انٹنگس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ٹیسٹ سلیکشن میں بہت اچھا پیمانہ ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں اس حوالے سے ہمیں دو چیزیں معلوم ہونی چاہیے اور کسی بھی شخص کے بارے میں اس کے اسکورس کے بارے میں دو پیسز آف انفارمیشن کا معلوم ہونا ضروری ہے one the relationship between the individuals performance selection on screen and the criterion for example future success یعنی کیا ہوگا ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی شخص کو جب ہم نے کی بیسس پہ سلیکٹ کیا تو اس کی اس میں پرفارمنس اور کرائیٹیرین پہ پرفارمنس میں کیا ریلیشن شپ ہے کیا کو ریلیشن ہے to the individual scores on the criterion when the test in question was not use for selection some other criterion of selection was used Now this is related with base rate یعنی کسی بھی شخص کا کرائٹیرین کے اوپر اسکور جب کہ موجودہ ٹیسٹ استعمال نہیں کیا گیا جب اس شخص کی سلیکشن کسی اور بنیاد پہ کی گئی تو اس وقت اس کی پرفارمنس سے کیا ثابت ہوا اگر وہ اچھا ورکر تھا یا وہ اچھا ورکر نہیں تھا ٹیسٹ کی عدم موجودگی میں ایسا ہونے کا کیا ریٹ موجود ہے اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ٹیسٹ جب ہم کسی ڈسیزن کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ہم یہ جانچنا چاہیں کہ وہ کتنا اچھا ٹیسٹ ثابت ہوگا تو ہمیں ہٹ ریٹ اور بیس ریٹ دونوں معلوم ہونے چاہیے اب جب ہم کوئی ٹیسٹ دیتے ہیں تو بنیادی طور پہ it can have two consequence or two آؤٹ کمس پہلی بات یہ if you give a test person may be select or not select you give a test to a group of people some of them may selected not be those now those rejected very very good them bad workers. ایسا ہمیں معلوم نہیں ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جو لوگ ریجیکٹ ہوتے ہیں وہ اچھے ورکرس ہو سکتے تھے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ چار طرح کے ڈسیزنس ہمارے ہاتھوں سرزد ہو سکتے ہیں ایک ٹو بائی ٹو ٹیبل بن جائے گی لوگ جو سلیکٹ ہوئے اور جو لوگ نہیں سلیکٹ ہوئے اور اگر ہم فیوچر پرفارمنس دیکھیں تو جو سلیکٹ ہوئے ان میں سے کچھ اچھے ورکرس ہوں گے اور کچھ اچھے ورکرس نہیں ہوں گے اسی طرح سے جو لوگ ریجیکٹ ہوئے ان میں سے بھی کچھ اچھے ورکرس ہوں گے اور کچھ اچھے ورکرس نہیں ہوں گے چنانچہ ہم سے دو اچھے ڈسیزن ہو گئے کہ جو لوگ سلیکٹ ہوئے وہ اچھے ورکرز بھی ثابت ہوئے اور جو ریجیکٹ ہوئے وہ فیوچر میں برے ورکر ثابت ہوئے اور دو غلط ڈیسیزن بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ نے ایسے لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا جو دراصل اچھے ورکرس ہو سکتے تھے اور دوسری غلطی آپ نے ایسے لوگوں کو سلیکٹ کر لیا جو کہ اچھے ورکرس تھے ہی نہیں جس کا مطلب یہ کہ ہمیں اپنے ڈسیزن کا انالیس کرنا پڑے گا اس کے لیے ایک اچھی چیز جو ایک اچھا انسٹرومینٹ موجود ہے وہ ہے ٹیلر اینڈ رسل کی ٹیبلز انہوں نے بیس ریٹس کے حوالے سے ٹیبلز بنا دی اگر ہمیں کسی ٹیسٹ کے لیے بیس ریٹ موجود ہو تو اس کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ جو ہے وہ کتنا اچھا ٹیسٹ ثابت ہوگا تین طرح کی انفارمیشن اس میں درکار ہے ٹیسٹ کی ویلڈیٹی کے بارے میں انفارمیشن سلیکشن ریشو یعنی کتنے لوگوں کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور بیس ریٹ اگر یہ تین انفارمیشن موجود ہو اور آپ کے پاس ٹیلر اور رسل کی ٹیبل موجود ہو تو آپ بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ پرپورشن آف سکسیز ایکسپیکٹڈ یعنی ہم کتنی سکسیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ایک سرٹن بیس ریٹ کے ساتھ ان کی ٹیبلز مختلف بیس ریٹس کے ساتھ موجود ہیں آپ کو ہم جو ٹیبل دکھائیں گے وہ پوائنٹ سکس کے ساتھ بنائی گئی ہے اگر آپ کو وہ موجود ہو ٹیبل سامنے ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ کی ایک سرٹن ویلیڈیٹی ہو سرٹن کانفیڈینس لیول ہو سگنیفیکینس لیول ہو اور بیس ریٹ ہمیں معلوم ہو تو ہم اس کی سکسیس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اسی طرح سے کچھ اور ایکسپرٹس نے بھی اس میں کام کیا لیکن سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلر اینڈ رسل کی ٹیبل جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے اس سب کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ٹیسٹ بنانا ایک مرحلہ ہے اس کو ڈیزائن کرنا پلان کرنا ایک اور مرحلہ ہے اس کی ایڈمنسٹریشن اپنی اہمیت رکھتی ہے ٹیسٹ کی ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی کو ڈیٹرمن کرنا اور دو بڑے پروسیس ہیں لیکن یہاں پہ ساری بات ختم نہیں ہو جاتی ٹیسٹ کیسے استعمال کیا جائے گا کس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا اس کی انٹرپریٹیشن کیسے کی جائے گی اور اس سے ہم نتائج کیسے اخذ کریں گے یہ ایک اور مرحلہ ہے ہمیں اپنے ڈسیزن جو ٹیسٹ کی بنیاد پہ کرنے ہیں ان کا بھی انالیس کرنا چاہیے اور کرنا پڑتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ایکسپرٹس نے جیسے ہم نے ٹیلر اینڈ رسل کی بات کی اس کے لیے بھی بہت سے ٹولز بنا رکھے ہیں اور جو ہمارے پاس موجود ہیں جن کی بنیاد پہ ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ڈسیزنس کتنے اچھے ہیں کتنے فالٹی ہیں اور اگر اس میں ایرر کا چانس ہے تو اس کو کیسے ریموو کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے انہیں باتوں کو ہم آگے بڑھائیں گے آئندہ کے لیکچرز میں بھی تب تک کے لیے آپ غور کیجئے کہ ٹیلر اور رسل کی ٹیبل کو استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ دیکھیے کہ ویلڈیٹی اور ریلائبلٹی میں آپس میں کیا تعلق ہے یہ سب کچھ اور بہت سی باتیں آئندہ ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ